ہوئی بچارا اس ملک بلکہ پوری دنیا ٹھوکرا کھا کھا کھا کے در در دیا تو زلیل ہو میں وہ کسی شہری مانا سمجھا کہ نہ اگر کسی نے سمجھایا میں جناب جو سامنے ان شاء اللہ حفیظ قرآن قرآن حدیم اینا بیان مطابق اس کی حقیقت جناب اگے کھولنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے ان شروع صدر رکھا حضرات رات سیاست من شرارت سمجھ لگے صرف سیاست کا من شیطانی سیاست کا مانا بدماشی سیاست کا مانا کمینگی ہٹا کے تصا نے ایسا ملون درخت قرار دے دیتا ہے کہ جس میں شریف بندہ ہاتھ بھی نہیں لا سکتا سارے ساری یا تو یہودی سوچ اور فکر اور اس کی گندگی پھیلائی ہوگا نتیجہ تو کام فہمی ہے ورنہ حقیقت کچھ ہو رہا ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک منہوس درخت نہیں جس کو شریف ہاتھ نہیں لگا سکتا بلکہ یہ ایسا مقدس سگر پورا ہے جس کو کوئی کمینہ اور نہ شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا سمجھ آ رہی ہوگا سیاست کا ماننا پہلے آج نے سیاستدانوں نے انہوں نے پوچھا کرو اس رفتہ ترجمہ کے چکر نانی مر جائے یہ نما نہیں آ جائے بدھوا نے پتہ کو نہیں بھی سیاست لفظ کا ترجمہ کی یہ لفظ مسدر عربی کا لفظ ہے ساسا یسوس سیاست اس کا باب جس کا مانا ہوتا ہے سیاست کا رعایت امور حفاظت اور نگرانی سیاست کا کی ماننا ہے حفاظت اور نگرانی پاسبانی تحفظ اس یہ سیاست کا ماننا ہے یعنی ہر شہر صحیح سلے رات حفاظت مال چلاونا یہ ہے سیاست ایماندار دسو اس کچھ شرارت والا لفظ آیا ہے کوئی لانت والا کوئی بغیر کوئی شیتانی والا کوئی ہے تعلق تو ایسا مقدس من ہے جڑا تمام برائیاں تو خالی اور تمام اچھائیاں اپنے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا میرا ہوں کا چیلنج ہے ہر خطاب چیلنج یورپ بھی کٹھا ہو جائے تو اس والے بھی کٹھے ہو جائیں فقیر دی سیاست میں توڑ کے لکھا دے فقیر نک بڑھا کے سٹا دے ایمان نہ نہیں تو یہاں منوسا میں آخا گا تو سیاست نال تل کی کی جہل کٹے ہو تو سانو تو سیاست کی صحیح کا پتا لگا خدا کی قسم کر کے آنا جن بھی ملا ڈبل کا ملا تبکا تو دوجے تو تیجے تو یہ سارے ایک دو محکمے میں کٹے ہوئے پھر دلے یہاں کسی سارے بندے ہے جائے محکمہ کٹھا ہوتا ہے ہاں، سمجھا یہ ہے سیاست کا لفظی من لوی من اس سیاست دیا اگو قسم نے تو یہ بیان میرا حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب یہ بیان جڑا جاؤ کروں گا قسم کے بیان کروں گا اگلا میرے شیخ عالی مقام کا سمجھایا ہوا ہے میرے بزرگ امام غزالی پھر سوچ پھر نظریات میں دیکھا جو امام غزالی تے سبحان اللہ ساری دنیا دے پڑھے سن سارے شاید کچھ نہیں پڑھے تو پھر انہوں نے ویکیا جی سڑکے جانا کہ انہیں کیون سیاست نے سمجھایا Yeah, well, so... غور نال سمجھا جی میں آج بڑا تھکیا میں پورا اٹھ دن مسلسل ایک دہاڑ ہی ناگا نہیں ہوا ضلع تک تو کھلوتا ہوں دہاڑی تو پاک پتن سارے ضلع پھر کے ہاں؟ ترا ترا ساڑھے ترا ترا گھنٹے میں تقریر کر رہی ہوں رات ایک بجے اپنے ہاں، دعا کرو حضور دشن کے اللہ تعالیٰ اپنی روحانی طاقت پا فرمائی جس نال سرکار دے دین متین خدمت ہوتی رہے بس تاکہ جس وہ کھاتے کر چوک کے نس جان گے باقی نے گل کشا سیاست دو قسم نے ایک سیاست کا مانا یہ ہوگا دو قسم ایک اپنی دوسری غیر گل نہیں اپنی سیاست یعنی اپنی حفاظت اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ چلا دنیا اور آخرت کے نقصان تو اپنے آپ کو بچا یہ بھی ایک سیاست ہے کیونکہ یہ ایک نگرانی ہے پاسبانی ہے حفاظت ہے تو سیاست کا ہی مانا ہے اس معنی کے لحاظ ہر وہ بندہ سیاستدان اس لحاظ جہاں بندہ اپنے آپ کو سیدھے رات رکھتا ہے جس کی دنیا اسلام والی ہو تو آخرت جنت والی سمجھ آ گئی اس معنی کے لحاظ ہر بندہ جہاں صحیح سمت کے چلتا دین کے مطابق وہ بندہ سیاستدان اس کو علاوہ جہے محلے کا دنیاوی خیال رکھتے ہیں جسم اپنے اپنے آپ کا آخرت کے نقصان پائی کھڑے ہیں وہ بچارے سیاست اپنی ناقص سے ادھوری کر کے بولنے دیں آپ جائے بولنے جی آج والے بولی دوسری سیاست کر کے بولے نا یہ بچارا دھوکھے تین اپنی سیاست کا اپنی حفاظت کا پتا نہیں اپنے آپ کو کہنے محفوظ رکھنا ہے کہنے چلا تاکہ اس چلان کے نال ساری دنیا بھی سوری ہوگی آخر سبرا دوسری قسم سیاست کی دوسرے کی نگاہ بانی دوسرے نو چلا دوسرے کی حفاظت دجے کی نگرانی یہ ہے دوسری قسم یہ تا ہو سکتی ہے جو بندہ پہلے اپنی سیاست صحیح کرتا ہو کیونکہ یہ سمجھو دوسرے کی سیاست یہ ہے چان پرچاو اپنی نگرانی سیاست یہ ہے خود چھا والا چھا والا سا ہوا تو پچھا والا سیدا پائے گا جب چھا والی کبا ہوئے تو پچھاوا تھلے سیدا پا سکتا سمجھ نہیں آئی گل جی تو ضروری ہے کہ ایسا بندہ جا دوسرے کی نگرانی حفاظت سیاست کرتا ہے ہوں اس کے تحت دیکھا جائے سمجھا جائے گھر چار بندے تے کو بچے تسا مالک تے تھلے عملہ کمتا تسا انہوں نے سیاست کرنے والے سارا کی سیاست صحیح اسے بندہ کرے گا جسے تب خود اپنی سیاست اور نگرانی نبی پاک سرکار کے دین کے مطابق کی ہوگی نہیں تو جی اپنا اپنا بائی کھڑے یہ اگلے کا بھی باہر غور نہ یہ ہے سیاست دیا دو قسم ایک اپنی سیاست تو دوسری دوسرے کی نگرانی اپنی حفاظت دوسرے نہیں سیاست تو سیاست دیا دو قسم ہو گئی دوسری قسم واسطے پہلی سیاست کا صحیح اور کامل ہونا ضروری ورنہ دوسری سیاست صحیح بندہ کر سکتا دوجے بھی سیاست صحیح کر سکتا جنہ چر اپنی صحیح نہ ہو دوسری تقسیم کے لحاظ کئی بندے ہو جائے جی سارا تو کے سیاست کرتے بھی سیاست نہیں یعنی انسان تو خود نگران نے نے نے لیکن انہوں اتنے کوئی نہیں دوسرے وہ نے جو درمیانے میں دوسرے بھی سیاست کرتے ہیں آپ بھی کسی کے تھلے نہیں یہ درمیانہ طبقہ ہے تیسرا ہوگی جی دوسرے بھی فائدہ سیاست کرنے جو نہیں صرف آپ جو ہوئے یہ تھلے والا درجہ یہ تین قسم یہ بنتی ہیں عام طبقے تو سب دیکھو گے انسانوں کے اسے تقسیم بنی کر ہوں سیاست کا یہ ماننا نگرانی اور حفاظت والا اس لحاظ سیاست دانا دیا ہوں چار قسم کنیا چار کسان سیاستدان ایک سیاستدان افضل جہے لوگوں کے باطل کی بھی سیاست کرن تو ظاہر کی بھی سیاست کیا مطلب لوگوں کے ظاہر لوگ داطن کو سلاح کر سو لاکھ ہے حفاظت فرما نے لوگوں کے اندر لوگوں کے باہر یہاں کا حکم دلا چی نفل ہوتا ہے تو بندے کے جسم چی نفل ہوتا ہے ہوں کہ نہیں ہوتا ایمان نہ دس جا نبیا نے کئی بھی حکومت تو انکار کرو بھی کافر ہو جائے جی امبر والے سنا جسم کی حکومت تو انکار کرو بھی کافر ہو جائے ایمان دیا جانا تو بھی یہاں کو اپنی جان کا ایڈا حق نہیں اللہ لگنی ہے تیرے سونا نے حاصل ہوا ہوا وجہ ہے کہ نبی حکم فرما دینا چھال مار اگ اگ مارنی چھال ہو جان گے جان کے بھی حکم چل جائے گا تیرے ایمان تو بھی تین سپورٹ کرنی پڑی ہے نہیں کرے گا دنیا آخرت برباد ہو جائے گی نبی سب سے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں ایک نہیں دو نبی نہیں ہر نبی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایمان دسو جی سیاست شرارت ہو کمیم بھی ہو تو وہ ندی ان سیاست نہ رکھ سکتے معلوم ہوا سیاست کا مفہوم ہی کا ماننا ہی کیا اب کل مجھ بھی آدھے یار سیاست کا سارے تعلق نہیں ہے سارے سیاست کوئی نہ تو تو ندیاں نے تھلی بیٹھا تو تیرے کو دلیل بھی ہے میں آخا گا میرے کو دو دلیل ایک بخاری شریف کی حدیث ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان شریف ان کے نبی کیا کرتے تھے کیا مطلب بنی اسرائیل دے باطن کا حکومت نبیاں بھی ہوتی سی تو ظاہر کا حکومت نبیاں بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا سیاست اور فصل سیاح قسط سیاح خالق انسان احمد اختری کل مستقیم المنجی فی یاد والآخرہ اربع مراتب فرماتے مراٹھے مخمین چلاؤنا جس نال دنیا آخرت پاون نجات سیاست دیا چار قسم نے چار مرتبے نے فرمایا آیا محل ہنڈیاں پہلا مرتبہ سیاست دا جڑا ساری سیاست رتبہ سیاست دا سیاست الانبیاء علیہ السلام دی سیاست کوئی سیاست یہ مطلب ندی تین سو سیاستدان ان سیاست دان دنیا چائے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں کسی اج دجال کی گل اج منہ دجالی کی گل منا یا امام غزالی کی گل منا رب کے جہل کپڑے کی گل نہ سمجھنی جڑا کم ہی نبیا نہ ہو شرارت آخر والا کنڈا بئیمان ہے اس نفرت رکھنے والا کنڈا بئیمان ہے اس کو نہ تال کی ظاہر کرنے والا کنڈا شیتان پہلی سیاست نبیا دی یہ سب کو اچھی سیاست ہے فرمایا دوسری سیاست خلیفے بادشاہ ملوک سلاطین یہاں لوگوں یہاں کا حکم خواص تو بھی چل رہا ہے مولوی پیر تو عوام تو بھی چل رہا ہے لیکن صرف ظاہر تو چل رہا ہے گل سمجھ لگی صرف آمان کی اصلاح کرنی دل کے حالت کی اصلاح والا کام نبی کر دیں یا نبیا نے خاص فیض یافتہ کر دیں یہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اللہ نے جاننے والے اللہ کے دین نو جاننے والے عالم عالم دو لفظ نہ بولو ایک اللہ نو جاننے والا ایک اللہ دے دین نو جانے والا جہاں اللہ نو جان دے رب کے دین نو ضرور جانے تو نی ضروری نہیں کہ رب کے دین کے مسئلے جانتا ہو اللہ نو بھی جانتا ہو جو یہ گل ہوگی تو ہر عالم ولی بننا کسی آلم کو ملا نہیں نہ ایک عالم نے اللہ نو جاننا تو اللہ دے سارے دین نو جاننا یہ بڑا وڈا رتبہ عالم ہے اللہ نہیں جان دے اللہ کے حکم دوسرے وہ نے جو اللہ نو جان لیکن اللہ کے دین دے احکام دی تفصیل نو نہ جان جو فرض عین علم ہے اتنا ہی تو سمجھ لے عمر کفایا نہ جان پہلے نال چھوٹا درجہ ہے یہ وہ اللہ دے ولی ہوندے نے جو ان پڑھ ہوندے شریف اپنی سفتوں کا علم دیتا ہے رب نو بھی جانتے ہیں تو رب کے سارے ایم علم بھی جانتے ہیں سونے دے علم نو جانے تو سونا پھر دل نال کرے مشاہدہ تو کہنا اس نو رب کیویں پیا پالدا ہے کیویں بڑھایا سی کیویں دی نگرانی کردا ہے کیویں ہر شے ضرورت تے ہر کسے نو پیش فرماندا ہے این دنیا جب رب نو جانن والا اے تو ہوتا ولی اللہ دا تو جڑا میرے حکم جاندا ہوے نا اے بیچارہ اپنا ہی پٹھا بندا تے نال دوسرے دا وی انہوں نے آخیا جاتا دلان کے جاسوس جاسوس اور یہ دلوں کے جاسوس ہیں سیاح آدھے نے آلو کو بیٹھو تو زبان سنبھالو فقیر کو بیٹھو تو دل سنبھالو کیونکہ آلم تیری زبان پھلنا ہے فقیر تیرے دل چ بہنا خیال آیا تو فت پھل لینا ہی مقصد ہے جناب نے شریعت ظاہر پر چلتی ہے بھائی اس زبان میں جو پڑھنا ہے تو جو تو ہے عوام الناس عام طبقہ اتو تک نہیں پہنچتا ہے خاص لوگوں کے دلان کی نگرانی فرما دے خاص لوگ جنہوں کی جب نگرانی کرتے ہیں تو پھر خواص کے کوئی پھر بابا کتب فرید بن گئے تو کی سمجھنا وہ جی حاکم وقت دا نا شہر پہ نگاہ رکھی بیٹھا ہوتا ہے جو صحیح حاکم ہوئے مارا جا جی کمی کوتا ہی ویٹے تو فٹ اٹھے اپنا عملہ بھیجے تو سلا کرو اللہ دا فقیر جنوں خاص اپنی نگاہ رکھ لینا تو دل بچا کے رب سونے تک پہنچا ہے وہ پاکستان دے کسے کونے کی پھرتا رہے نا خدا بھی قسم کر کے آنا وہ دے دل میں کرونا وسوسے اٹھن اللہ دا فقیر انہاں کرونا وسوسے نوں وی جاندا ہوندا ہے انہاں دے توڑ وی جاندا ہوندا ہے نال نگرانی کردا رہے گا انہاں دی حکومت بلا تے خاص انہاں بندیاں تے حکم ہوندا ہے جیڑے انہوں دے پیچھے خاص چل کے تو رتبہ فقر درویشی اللہ کی مارفت والا حاصل کر دیں تو فرمایا چوتھا طبقہ چوتھا مرتبہ سیاست کا وہ ہے وائز تقریرا کرنے والے جیسے میرے رنگے بیٹھے نہیں طرف سامنے یہ بھی سیاستدان یہاں کا حکم چلتا ہے عوام الناس میں باطن باطن عوام خاص طبقہ نہیں کیونکہ نا نگاہ رکھنی ہے فلانا آیا ہے مسیحت قدم پہلو کہڑا رکھا سا سجا رکھا اس کے کھبا کیونکہ یہ دل تک نہیں پہنچ سکتے دل والے تو شیر ربانی ورگے نہیں ورگے وہ دل سے بیٹھے ظاہر والے عوام الناس دے ظاہر تے انہاں دی سیاست چل رہی ہے میں بھی پنجا سال ہو گیا تو کول کر دوں گا کسی نے داڑی رکھا دو کسی نے جناب کچھ کر دو کسی نے کچھ کر دو ہاں جی امال کی سلاح واضح بھی کرتا ہے مقرر بھی کرتا ہے لیکن انہیں چر ہی کر سکتا ہے جنہ چر آپ کچھ پہلو اپنے آپ کو سنڈا کری پھر ہوگا نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم سنم اج کل یہ کام چاہیے یہاں کا کام ہوتا ہے سر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ظاہر عوام الناس کے ظاہر تو انہیں حکومت کرنی ہوتی ہے یہاں کا فرق بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ عوام الناس نو دین دی سوچن لین دی خالی نہ سوچن دین دی سوچن کے اگلے دی سلاح ہوگی تو جب میری لین دی ہوگی جی لین دی خالی سوچنی ہے تو پھر لین تو آپ ہی صحیح ہٹ جان گے اگلا لائن تو کچھ چڑھے گا یہ سیاست دے چار رتبے پہلا ندیاں دا بولنے جائے گا پہلا دوسرا بادشاہ خلیفے وقت جن صدیق اکبر سن تیسرے اللہ نے کامل بنیا فیصل دار چوتھے مقرر وائس یہ ہو گئے چار رتبے کے وجہ سیاست دان ان کون ہوئے نبی تو رسول دوسرے نمبر پہ خلیفہ تیسرے نمبر پہ اللہ کے بولی چوتھے نمبر پہ یہ سیاست کا مانا وہ حفاظت اور نگرانی والا اس معنی کے لحاظ یہ سارے نگران نے حفاظت کرنے والے نے آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں کر رہے سن ہوں یہ مفہوم سی سیاست کا اصلی تو لغوی اس لحاظ نال یہ قسم بنیا ہوں ایک مانا سیاست کا ہے عرفی اصطلاحی بھائی لوگوں کے سیاست کنو آخیا جا وہ ہے سیاست بمانا حکومت ہوں پہلو آپ حفاظت والا مانا بھی تو نال رکھ لینا جو حکومت ہوے تو حفاظت نہ ہو تو پھر تو شرارت ہے بھائی اللہ کے بندے آ جڑا اصلی مان ہے سیاست والا جا پہلو دسیا انہوں بھی چلے چ رکھنا پڑنا اصلی مانا تو جدا نہیں ہو سکتا ہوں انہوں جگہ رکھنا تو سیاست کا کی مطلب بنے گا ایسی حکومت جیڑی انسان کا دین بھی محفوظ کرے جان بھی محفوظ کرے مال بھی محفوظ کرے اور عزت بھی محفوظ کرے یہ ہے سیاست دا عرفی مانا عرف عام دے اندر حکومت جب آخیا جاتا ہے لیکن ایسی حکومت جس چار چیزوں کی نگرانی کبھی بولو پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جان تیسرے نمبر پہ مال چوتھے نمبر پہ عزت سمجھ آ رہے نکلے ان چار چیزوں کی حفاظت اپنی بھی کرنی دوسرے کی بھی کرنی یہ آخیا جائے سیاست جیڑی سیاست کا مانا حکومت کہ ایسی حکومت ہو جو لوگوں کا دین بھی محفوظ کرے جان بھی محفوظ کرے مال بھی اگر ان میں سے ایک چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ایسی حکومت ڈاکو ہے سیاستدان نہیں شیطان ہے ظالم ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے شرارتی ہے فسادی ہے میری عالت پہلی قسم کی حکومت سیاست وہ ہے جو ایسا حاکم ہو ایسی حکومت ہو دوسرے مسئلہ جت کی مثال نال سمجھاوا سیاستدان کی مثال چوکیدار دی چوکیدار دکان کارخانہ فیکٹری سپرد کرنا ہے گن دے کے بچھا لینا ہے اس کا فرق کی ہے جی اج آئے تو کرسیاں نہ ہو دفتر جگے دا چوکیدار ہوں فیکٹری دا چوکیدار ہوں تو ملک داری فرق کتنا ہے ایک گھر ایسا ہے جڑا چھوٹا ہے جہد پانچ سات سو بندہ رہتا ہے دوسرا ہوگا جب کروڑا نسبے ہونا گل سمجھ لگ گیا ہے دونوں چوکیدار پانچ میں ہوں خدا دے بندے سیاست کا نے بولیا نگرانی چوکیداری پاسبانی تحفظ ایسی حکومت جھی دین محفوظ کرے جان دین سب تو پہلے نمبر تو کیوں رکھا ہے کیونکہ ایک گھاٹا چھوٹا ہے ایک گھاٹا موٹا ایک نفا تھوڑا ہے ایک نفا دین نو جب نقصان آئے گا نا کسی نے پھر اگلیا چیزاں بھی محفوظ بھی لینا نہ جان لے گا مال تو پھر آخرت بھی ہلاکت عذاب ہونا تو سب تو پہلے نمبر تے حاکم کا کم بنتا ہے سیاستدان کا وہ کی کرے جہنم تو بچاؤ کیونکہ وہ نقصان کسی کو برداشت ہو والا پہلا فرق اس واسطے نبی پاک میں یار جتنے بھی خلیفے بنے سن سب تو پہلا حضور دے دین دی حفاظت ہر کسی بندے کرنی تو اپنا فرض سمجھتے سن دوسرے نمبر پہ جان مال عزت سنتے جا ہر تر سا مرد مرد لگی گل سنا چکی تاری کر ہر امرد مرد لگی جالا لو سرکار سویر کا ٹائم ہوا ساری رات رات جگ رہے پچھلے بادشاہ کے کفن دفن سویر ہوئی ہوئی برکت نال اکھ چل گئی میری میں ہوں پہلو ہزور سرکار کی ہمت حقوق پورے کرا گا جو دقت ملا تو پھر سمجھ خدا دی قسم کر جڑا شریعت والا حق بنتا ہے اپنے نفس والا لے نفس پہ آئیے ہر بندہ آتا ہے ساری دنیا میرا حق شریعت دے بڑا جڑے حق نے خدا بھی قسم کر کنے دن چالی دن اتنا رنگ نہیں لے جتنا حکم دے حضور دی شریعت کے مطابق توجہ ہے کتنے پلے پھر نہ جو رہا حقیقت کا پتا رہ کے گئی جہاز ہاں جی پوچھا تو ہاتھ رکھو آدھا ہم چما ڈنگرے میز ہم کو عجیب ڈنگر ہے مولوی جی طرح ہو کے کھڑو سب نال گل کر میں تیرے نال زیادہ جاننا بے وقوف ہاں منڈا ساڈا لینا بیٹھا آپ سیکھنی میں کیا آتے سب تو اوکی گی آئی سمجھنی سوکھی ہے اس بندے کی گیڈی سمجھنی یہاں نے سمجھ تو صرف نبی پاک ورگے کاریگر سمجھتے تو پھر سمجھ رہا وہ ہر شاید کبارا تو کر سکتا ہے حفاظت جہاں حفاظت نہیں کر سکتا وہ سیاست نہیں کیونکہ سیاست کا مانا کی ہے ایک تو سیاست صحیح لفل لفل جو کچھ ہے وہ سمجھا ہے ایک سیاست میری آج جاری اٹھی جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تھا حفاظت سیاست کا صحیح اور اس کا مطلب کیا ہے شرارت لوٹ تو آتے ہی سیاست کرنا ہو پہلا لکھا کروڑا لوڈے نے بولو بولو لکھا کروڑا لوڈے نے کی خیال ہے یہ تیرے آسک ہے کھڑے برا برا سکے میرے تو تو تو نہیں تیرے کروڑوں لائی کھڑے ہوئے سٹے سٹے باز باز جاننا برابر والے دس لوگ اگلے نال پیار ہوتا لے جا لے جا لو پتا ہوں دس دے کے جی دال لگ گیا پوتر تیرے کو سو سمجھا گا یہ مقصد ہوتا کوئی ہو رہا ہے تو سب کے جانا ایماندار درس ہوں دنیا پوری تھی کسی کا دین محسوس ہے کسی کی جان محسوس ہے کسی کی عزت محسوس ہے میں کسی خاص ملک کی بات نہیں کرتا میں پوری کی بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ قتل عام وہی ہوتا ہے مال وہاں پر لوٹا جاتا ہے حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے برطانیہ میں ریٹ کر دی ڈاک نے کہا جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے ڈاکٹروں نے کر دی برطانیہ میں جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے انہیں اچھا بھی چل کے جب ہم ڈاکٹر ڈالنے جاتے ہیں آگے سہارے کر کے ہمیں زخمی کر دیتے ہیں ہمیں بچایا تو سر جج صاحب نے فیصلہ کیا چار چوبیس ہزار ڈالر جرمانہ ہوگا اس پر جو ٹاک کو ڈاکہ مارتے ہوئے زخمی کر دے گا میں پرسوں بورے والے تقریر کی شہر میرا ایک شجر مسیح بچارے میں نفس غالب ہوا نفس چڑھا تو جا پہنچے ہزور اس میں کیا فون پہلے ڈردا رہا ہوں استاد اور گل کی میں استاد تو ملیا دیش میں خیر فون سن ملایا آخر لگا استاد جی دولت سے پایا کھڑا بیٹھا یونان دے سال پہ چھوڑا انڈولا کے کر خدا کا نام دعا کرے ہجے بچ جانا میں بنا دو سارے یورپ قانون پاس ہوا کہ رہائش اس کو ملے گی جو اس قانون کو تسلیم کرے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کریں گے عورتیں اڑتے اڑتے کس آج تو بعد تو سا خبر اخبار پڑی یا تسا رولا پایا فلا جگہ پر تو یاد رکھنا میں تے فتوا لا دیا گا کہ یہ ترقی کے دشمن لوگ ہیں قبول ویسے ایک گل دے جی، کام سوکھا ہی ایماندار کوئی آئی لیا ہوگی تو میرا جائز تو جب اپنے آپ ہی رب ہے جہیز والی تو بڑی مصیبت پینی کی خیال ہے نہ دوگا پکاؤ کی لوڑ سوکھا ہی کھاتا ہاں ادھر پیر صاحب آس پیر صاحب کا کیا کی کھڑا ہے جنوں پوچھا ترقی یہ لانتی کسی بھی جان محفوظ رکھ سکتے مال عزت ایمان لال دسو ہوں تو مکہ مدینہ مدینا کام شروع ہونا اتنے بند پہ وجد بندے پہن کم جی بندہ گھر بھی چلے گی تو پہلے اٹھا بندہ کروا لے بیٹھا نیچے دیکھنا وہ استاد جی خیر کیوں دیکھوں سر کدھر سر سر کے ساتھ بند نہ رکھا ہو جی دکان چ بیٹھے دیکھنا اتنا میرے سیاستدان بھی ہیں یہ تمہاری سیاست کرتی ہے کیسی سیاست میں نے کہا تم نے نے سیاست کے مانے بگاڑے تم نے سیاست پر سیاستدان نہیں ہو سکتے سیاست وہی ہے جو محمد عربی کی شریعت اسلام والی ہو اور سیاستدان وہی ہے جو ہم کے عالم تھا صدیق اکبر تھا اسی وجہ سے کیونکہ یہ سیاست شرارت اور کاروبار ہے جمعے بازی ہے اس میں غریب کو حصہ نہیں امیر کو حصہ نہیں اللہ میں اقبال فرماتا ہے تیری حریف پہیار یارب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تنیر رئیس بنا رہا ہے کہ ملیس آگ سے تو نے بنا اس میں خاک سے دو سب ہزار ابلیس <laughs> ابلیس سیاست دان تھوڑا ہے وہ نام مراد ایسے کتے کمینے میں پچھو چڑھنے سے سیاست دے وہ لوگ کا ایک دور مندہ بن گیا لوگوں نے گل کیا ہوا مولی جی چھڈو کیڑیاں گلاں پا گئے دے سیاست کا کوئی شریف نام ہو بد وقت کون یہ بھی سی شیطانوں کا شرارتیوں کا فسادیوں کا ڈاکوں کا لٹیروں کا کا سیاست سب ہے جس کے نیچے صدیق اکبر بیٹھتے رہے سیاست وہ مقدس صوبہ ہے جس کو چلانے کے لیے فاروق آنگ منتخب ہوئے سیاست وہ مقرر ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس بھائی وہی آ رہے ہیں سیاست وہ مقدس کام ہے جس کا کرنے والا مولا علی مشکل کشا ہے اسی وجہ سے سیاست کے ساتھ جب جزید جیسا شرارتی روکنے لگا تو امام حسین کا خون گرم ہو گیا امام حسین سمجھتے تھے کہ سیاست جیسا مقدس کام اللہ کی مخلوق کی حفاظت کا کام یہ اور کی طرح کر سکتا ہے اس کے لیے تو وہی لوگ چاہیے جو پہلے کرتے رہے ہیں تو سمجھ لو جو کہے سیاست کے شریفوں کا تعلق نہیں سمجھو یہ یزید کی بسر ہے جو کہے سیاست کے ساتھ تعلق شرارتیوں کا نہیں صرف شریفوں کا ہے یہ حسین کی یہ جمہوری سیاست ہاں یہ ہے لان یہ ہے شرار اس کو سرکار سیاست کہتا ہے یہ تو لند ہاں؟ یہ ہے چھٹے بازی جوئے بازی فساد دنگا ہے ہاں؟ نے یہ ہے لانت اس کے ساتھ نہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے جی سیاست ہے لفظ اصل حقیقی وہ ہے صرف مسلمان کا حق وہ یہ سیاست کا مفہوم ہے من ہے جڑا تمہیں سمجھایا جو جی سمجھ آ گیا تو سب ہاں۔ نہیں تو کوئی رڑ منڈی تلاش کرا جائے میرے کوئی سواج نہیں سی جیسا پیش ہم تو